تو آج نہ تم سے کوئی فدیا لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹیکانا آگ ہے وہ تمہاری رف ہے اور کیا ہی برا انجام